اس شخص کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں جس کی ایک ہی نیکی بتاقا کی شکل میں تھی اور اس کے مقابلے میں ننانوے دفاتر تھے گناہوں سے بھرے ہوئے ننانوے رجسٹر اور دنیا کے رجسٹر نہیں بلکہ کل سجل الا مد البصر ہر رجسٹر اس کی لمبائی اس کی چوڑائی تا حد نگاہ ہوگی اور تمام دفاتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے گا بڑا کامتا ہوا گرتا پڑتا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا میرے بندے یہ تیرے دفاتر تیرے سامنے موجود ہیں حل ظالمہ کا حفاظہ تھی پڑھ لے خود پڑھ سکتا ہے تم کسی گناہ کو درج کرنے میں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا دیکھ لے حجت قائم ہو دیکھ لے خود بندہ کہے گا لا یا رب یا اللہ نہیں اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا ہل اندا کا کسی گناہ پر تیرے پاس کو عذر ہے پیش کر سکتا ہے بندہ کہے گا یا اللہ عذر بھی نہیں اب جو بندہ خوف سے کانپ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کا حسن میرے بندے تو نے ایک نیکی کی تھی وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے وہ نیکی میں تیرے سامنے لاتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا یہ تیری نیکی عہد بزنک جاؤ تمہاری یہ نیکی ہم میزان میں ڈال رہے دوسرے پلڑے میں ننانوے دفاتر ہیں گناہوں ہو کے خود میزان کے پاس لے جاؤ اپنے وزن کا مشاہدہ کرو تمہارے اعمال تو لے جا رہے کہ یا اللہ این البتا کہ تو میں نے جلد یہ ایک چھوٹی سی پرچی ان ننانوے دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی اللہ پاک فرمائے گا در بزن نہیں تم جاؤ اپنا وزن خود دیکھو پہنچ جائے گا اسی خوف کے اسی طرح گرتے پڑتے پہنچ جائے گا اب اس کے اعمال کا وزن شروع ہوتا ہے اللہ مشاد الخلائے دنیا دیکھ رہی رسول اللہ نے شاہ فرمایا سکولت البطاقت بتاشت سے جلات وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ ننانوے دفاتر ہلکے ہو کر اوپر کو اڑ جائیں گے اللہ اکبر اس پرچی میں کیا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اس کی توحید کیسی تھی توحید کا فہم کیسا تھا اس کا عقیدہ کیسا تھا گناہ بہت کیے مگر توحید پہاڑ کی طرح ٹھوس اس کی معرفت کیسی تھی اس کی پہچان کیسی تھی اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ اس کے ننانوے دفاتر کے گناہوں کے معاملے کو اٹھا دی معاف کر دی اور وہ ایک پرچی جنت کے داخلے کا سبب بن گئی تو اس لحاظ سے یہ دورہ بڑا اہم ہے کہ توحید کو پہچانو توحید کے رموز کو پہچانو اور وہ بھی کتاب توحید کے ذریعے جس کے مسائل ایک بڑی انفرادیت کے ساتھ بیان ہوئے ان یعنی بقیہ کتب میں توحید اور عقیدہ کے کتب میں یہ ترتیب اور یہ ابواب اور اس قدر مسائل کا استحدار آپ کو نہیں ملے گا جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پر یہ بات آپ پر واضح ہوگا یہ توحید کی معرفت کا فائدہ عقیدے کی پہچان کا فائدہ کہ بندے کا اخری معاملہ کتنا آسان اور صاف ہو جائے گا اگر اللہ کی مشیت اس امر کا تقاضا کرے گی کے گناہوں کی سزا دی جائے تو سزا ملے گی مگر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا نکال لیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ توحید کی برکت ہے اللہ پاک کا فرمان ہے اے ابن آدم ان نہ قرآبی دردایا خم ثم تنی لا تو شرک بھی سیاح لو تو کبھی قرآب اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے مگر تم نے شرک نہ کیا ہو تو میں اسی زمین کو اپنے فضل اور مغفر سے بھر دوں یہ توحید کی برکت ہے یبن آدم ان کا ماں مادہ نہیں ورجا تھا نہیں لافی ہندا اللہ ماں کا رمین کا بلا اوبانی آدم کے بیٹے جب تک تو دو کام کرتا رہے پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دو کام کرتا رہے ایک یہ کہ جب بھی پکارے مجھے پکارے کسی اور کو نہ پکارے دوسرا یہ کہ جب بھی امیدیں وابستہ کرے تو میرے ساتھ کرے کسی اور کے ساتھ نہ کرے اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں توحید کی عظمت یبنا آدم اللہ ابالا ولا ابالی آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار استفار کر لے ایک بار استفار کر لے مگر استفار کی احساس کیا ہے فرمایا کہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ ثم استغفر پہلے پہچانو لا الہ الا اللہ کو پھر استغفار کرو یہ ترتیب اگر توحید نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں ہے تو تمہارا عمر بھر کا استفار بھی کام نہیں آیا اور اگر توحید ہے عقیدے کا فہم ہے سو سال کے گناہ ہے ایک بار استفار کر لو سارے گناہ معاف کر دو یہ توحید کی برکت کہ پہلے اس کلبے کو پہچان امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر یہ بات قائم کیا العلم قبل القول والعمل ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے علم ہے اور علم کیا لا الہ الا اللہ ہے یہ سارے علم کی مفتاح ہے اس میں توحید بھی ہے اللہ کے پیغمبر کی جو ہے وہ اتباع بھی ہے نمازیں روزے ہر چیز لا الہ الا اللہ تو اس کا فہم انتہائی ضروری ہے اس لحاظ سے اس کتاب کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل شیخ الاسلام محمد بند الوہاب رحمہ اللہ ان کی تصنیف لطیف ہے جن کے اختصار سے جو ان کی سیرت اور ان کے احوال یہ تیرہویں صدی ہجری کے علماء میں شمار ہوتے ہیں گیارہ سو پندرہ ہجری ان کا سن پیدائش گیارہ سو پندرہ ہجری اور بارہ سو چھ ہجری میں فوت ہوئے لگ بھگ ان کی عمر نوے سال اکانوے سال کے قریب ہے اکانوے سال ایک سعودی عرب کے بڑے فاضل مولف ان کی اکانوے سال کی زندگی پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ حیات ہو کل اصل حلبن اول ہو وہ آخر ہو ان کی پوری زندگی شہد کی مانند ہے شہد کی مانند جس کا اول بھی میٹھا ہے جس کا آخر بھی میٹھا ہے پوری زندگی حلاوت کی آئینہ دار اور حلاوت کی ترجمان عقیدہ بیان کیا توحید بیان کی ان کی کتب ابھی آپ نے سنا یہ یعنی ان کا دور تھا جہالات کا دور تھا ضلالات کا دور تھا عقیدے سے انحراف کا دور تھا جزیرہ عرب میں صرف فقہ پر توجہ تھی اور وہ بھی فقہ حنبلی پر مگر عقیدے کی دراص عقیدے کا فہم عقیدے کی تعلیم مفقود شیخ نے آ کر عقیدے کی تعلیم کا احیاء کیا اور توحید کے دروس دیے توحید پر کتابیں لکھی تبھی ان کو مجدد کا لقب دیا گیا اپنے دور میں عقیدے کے تعلق سے اس دین کی تجدید کرنے والے اس دین کی تجدید کرنے والے اجینا مقام پر پیدا ہوئے اور مختلف علاقوں کا سفر اختیار کیا طلب حدیث کے لیے حجاز بھی گئے حرمین گئے عراق گئے اور نجد کے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور وہاں کے مشائق سے طلب علم کیا جب طاقتی کام کی بڑی مخالفتیں ہوئی بڑا لوگوں نے حسد کا مظاہرہ کیا مگر صبر کے ساتھ اپنے منج پر قائم رہے بلاخر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراحل کے بعد دریا آنے کے اسباب پیدا فرمائے اس وقت دریا کے حاکم محمد بن سعود رحمہ اللہ تھے انہوں نے ابتدا شیخ کی دعوت سے اختلاف کیا مگر شیخ کی دعوت کا فہم اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو عطا فرما دی پھر ان کی بیوی ان کی زوجہ صالحہ شیخ اور اپنے شوہر کی ملاقات کا سبب بنی ان کو سمجھاتی رہی اور انہیں تلقین کرتی رہی علم دیتی رہی حتیٰ کہ ان کو بھی عقیدے کا فہم حاصل ہو گیا اور توحید کا فہم حاصل ہو گیا پھر کیا تھا ایک طرف علم کا خزانہ تھا اور ایک طرف حکومت اور طاقت دو چیزیں ساتھ مل گئی اور ان دو چیزوں نے مل کر عرب کے جزیرہ میں اقامت توحید کا کام کیا بیت اللہ تک میں چار مسلح تھے اور جہالتوں کا عجیب دور تھا اونچی خبریں بنانا پکی خبریں بنانا لوگ اس کے عادی تھے اور شیخ نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا فضائل آپ سنتے رہتے ہیں میں نے اس وقت آخر میں تین چیزیں بتانی ہیں تین چیزوں کا ذکر کرنا ہے اور وہ ہے شیخ کی زندگی پر ان کی سیرت پر معان دین کے تین اعتراض تین اشکال یا تین شبہات جو لوگوں نے خام خواہ پیدا کیے تاکہ آغاز کتاب میں اساسی طور پر ہم ان اہم مسائل کو سمجھ سکیں جو شیخ کی کتابیں ہیں ان کا جواب کوئی نہیں دے سکا جتنی بھی ہیں مخالفین بہت ہیں حاسدین بہت ہیں مگر شیخ کی کتب کے ایک جملے کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا اس کا جواب نہیں دے سکا اس کا رد نہیں کر سکا مانا علمی میدان میں وہ لوگ صفر تھے اعتراض کیا ہے کہ شیخ محمد نجد کے علاقے سے اور نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا وہ شیطان کا سینگ نعوذ باللہ شیخ محمد بن نعوذ باللہ یہ ایک اعتراض ایک شبہ اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے اور دوسرا یہ کہ شیخ کا جو علاقہ ہے یمامہ اس علاقے سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا مسلمہ کذاب جو علاقہ ایسے لوگوں کی پیداوار کا سبب بنے ایسے لوگوں کو پناہ دے اس علاقے میں کہاں خیر و برکت ہو سکتی اور تیسرا یہ کہ نبی اسلام کے دور میں ایک شخص جس نے اللہ کے پیغمبر سے کہا تھا کہ اے دل یا محمد نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تقسیم میں عدل سے کام نہیں کیا عدل کیجیے ذوال کا نام صحیح بخاری میں اس کی حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یخرج من هذا قوم یتلون کتاب اللہ لا کہ اس شخص کی اصل سے لوگ اس کا تجمہ نسل کرتے ہیں اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو اللہ کی کتاب پڑھے گی قرآن کی تلاوت کرے گی مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی اوپر ہی رہے گا یم رقون دین کما یم رق رمیہ اور وہ جماعت دین سے نکل جائے گی جیسے تیر کمان سے نکل اور آگے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے ادرک تو ہوں لاکھ قتل سمود اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو میں ان کو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں ایک بندہ نہیں چھوڑوں گا قوم سمود کی طرح قتل کر دوں تو کہتے ہیں کہ شیخ اسی کی نسل سے ہیں نوز اللہ کے پیغمبر اشارہ کر گئے کہ اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا ایک قوم پیدا ہوگی تو شیخ اور ان کی قوم اور ان کے اتباع اسی ذیل خواصرہ کی نسل سے یہ شبہات ہیں جن کی کوئی احساس نہیں بجائے اس کے کہ شیخ کی کتب کا ان کے علم کا ان کے عقیدے کا رد کرتے ایک جملے کا رد نہیں کر سکے کسی میں طاقت ہی نہیں اس قسم کے شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس دعوت سے دور کرنے کی سازش ظلم ہوئے سرا کہ اس شخص کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو دین سے نکل جائے گی زے زے کا معنی اصل بھی ہے اس کے قبیلے سے یہ نہیں کہ بعد میں قوم پیدا ہوگی کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ ان لہو اصحاب قرآن لال جاوید فراق یہ اس شخص یہ ذوالخویسرا اس شخص کے کچھ دوست کچھ اصحاب اس کے ساتھ مل جائیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا مانا وہ لوگ اسی دور میں تھے جو اس کے ساتھی بنے اور یہ خوارج ہیں جن کا ذکر کتب حدیث میں وارد ہے نسل نہیں کہ بعد میں اس کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی خوارج پیدا ہوئے اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف عالم جہاد بلند کیا تو نبی اسلام نے ایک دوسری حدیث میں زیزے کی جگہ صحاب کا ذکر کیا کہ اس کے کچھ دوست اس کے کچھ ساتھی اس کی ہم نشین جو اس کی بات کو سنیں گے اور قبول کریں گے وہ دین سے نکلیں گے اور اس طرح نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل اگر میں نے ان کو پا لیا تو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا یہ لوگ اسی دور کے بعد میں آنے کا کوئی ذکر نہیں اور ہمارے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ ایک شخص جیسا بھی ہو کیا اس کی نسل یا پشت سے اگر یہ معنی مان بھی لے نیک اور سال انسان پیدا نہیں ہو سکتا اکرما کون تھا نبی علیہ السلام کا صحابی اور اس کا باپ کون تھا اس امت کا فرعون ابو چہل تو ابو چہل کا بیٹا ہونے کے ناطے اس پر اعتراض کرو گے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے یو خرج من المیت یو من المیت زندوں سے مردہ نکالتا ہے اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے ایک مکھی رزق کھاتی ہے اپنا پھلوں کو چوستی ہے پھولوں کو چوستی اس کی غذا ہے پھر اس کی کرتی ہے وہ آپ کے شہد ہے ممبین فرسن بدمن لبن خالصن نشارے بھی بھینسوں کو دیکھو گائے کو دیکھو اس کے اندر کے نظام پر غور کرو ایک لائن جو ہے وہ گوبر کی ہے اوپر لائن ہے خون کی اور اس کے بیچ میں دودھ کی لائن اللہ کا کمال قدرت یہ کون سی بات ہے ایک شخص گمراہ ہو اس کی نسل سے توحید اور دین کی ہدایت دینے والا پیدا نہیں ہو سکتا تیسری بات یہ ہے شیخ محمد نندر وہاب رحمہ اللہ کا نصب تاریخ نے محفوظ رکھا ہو ان کا نصب ان سے لے کر آخر آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے الیاس ابن مضر ان کا چھتیسواں دادا ہے جو پیغمبر اسلام کا اجداد میں سے یہ الیاس بن مدر پہ شیخ کا نصب جا کر ملتا ہے اور پورے نصب میں ذوالخویسرا نامی کسی شخص کا ذکر نہیں تو آپ یہ کیسے کہیں گے اس کی نسل سے یہ قوم پیدا ہوگی وہ قوم شیخ پورے آبا اجداد میں ذوالخویسرا نامی کسی انسان کا کوئی ذکر نہیں شیخ کا نصب خالص عربی اور شیخ تمیمی یعنی اولاد اسماعیل میں سے اور پھر یہ شرف کی بات کہ شیخ کا نصب پیغمبر اسلام کے نصب سے جا کر ملتا ہے ذوالخویسرا نامی کسی شخص کا نام نہیں تمیمی ہونا شرف کی بات ہے کہتے ہیں کہ ذوالخویسرا تمیمی تھا لیکن گمراہ تھا شرف ختم ہو گیا لیکن ایک شخص اگر نیک ہو اور مرحج مستقیم پر ہو تو اس کے لیے تمیمی ہونا شرف کی بات ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ابو ریرا فرماتے ہیں حب تمیم لسلا سے خسائل مجھے قبیلہ تمیم سے محبت ہے ان کے تین خسائل کی بنا پر تین خسائل کی بنا پر ایک یہ کہ ایک بار علیہ اسلام آئے مسجد میں ایک طرف مال کا ڈھیر لگا ہوا صدقے کا ڈھیر پوچھا یہ مال کیا ہے یہ کہاں سے آیا صحابہ نے جواب دیا کہ رات کو بنو تمیم قبیلے کا صدقہ یہاں ہے وہ ڈھیر ہے بڑا خوش ہوئے فرمایا کہ ہاتھ ہی صدقات و قوم ہی یہ تو میری اپنی قوم کی صدقات یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا ابو ریرا کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ پرخاش تھی بنو تمیم کے بارے میں مگر یہ فرمان سن کر مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی دوسری بات ایک دفعہ اسلم گھر تشریف لائے سید رضی عنہ ان کی ایک لونڈی دیکھی فرمایا کہ یہ کون ہے عرض کیا کہ فلاں کس قبیلے سے فرمایا کہ تمیم سے فرمایا کہ من ولد اسماعیل اس لونڈی کو آزاد کر دو یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے ریرا فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان سنا مجھے اور محبت ہوگی اس قبیلے سے اور تیسری جو خوبی ہے تیسرا تیسری خصلت ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور دجال کی خطورت وعدے کی سب سے بڑا فتنہ اور فرمایا تمیم کی طرف اشارہ کر کے قبیلہ بنو تمیم کی طرف اشارہ کر ہم اشد امت یا میری امت کے جتنے بھی گروہ ہیں جتنے بھی قبیلے ہیں ان میں سے دجال پر سب سے بھاری اور سخت قبیلہ بنو تمیم ہے وہ میں نے یہ فرمان جب سنا تو اس قبیلے سے مجھے اور محبت ہوگی کہ دجال پر یہ سب سے سخت ہوں گے دجال مجرے میں آدم سب سے بڑا فتنہ ہے اور جو قوم اس سے اس پر بھاری ہوگی اس کے فتنے کی سرکوبی کرے گی وہ قوم کتنی فضائل کی مستحق ہے کتنی فضائل اور مراکب کی مستحق ہے یہاں ایک اور نقطہ ہے شیخ سار فوزان فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنو تمیم وہ قوم ہے جو قیامت تک موجود رہے گی کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ یہ قوم دجال پر بھاری ہوگی مانا کوئی زمانہ اس قوم سے خالی نہیں ہوگی چلتی رہے گی آج بھی موجود ہے چلتی رہے گی حتیٰ کہ قرب قیامت دجال کا مقابلہ کرے گی مانا ہمیشہ موجود رہیں گے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس حدیث پر میں نے جب غور کیا تو مجھے تمیمی لوگوں سے ملنے کا شوق ہوا جب بھی سعودی عرب اور خاص طور پر ایک زیارت میں میں دن ایسے مقامات پر گیا جہاں تمیمی لوگ موجود ہیں جہاں تمیمی لوگ موجود ہیں ان سے ملا ان کی اخلاق ان کا عقیدہ ان کی نمازیں ان کا تعلق بھی سننا ان کی توحید ہر چیز دیکھی اور یہ بشارت ہے آپ کے لیے میں نے سب کو سلف ہی الحدیث پایا ہے یہ نشان ہے اللہ کی قدرت کا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں حدیث کافی نہیں تو آؤ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بنو تمیم پر غور کر لو ان کے علماء کو دیکھو ان کے مشاہد کو دیکھو تو ایک ایک دانا بلا دلیل کہ شیخ ذوالخویسرا کہ پشت اور اس کی نسل سے ہوں گے کوئی دلیل اس کے پیش کرو کوئی اس کا ثبوت پیش کرو اور سب سے بڑی بات شیخ کی کتب دیکھو شیخ کی کتب میں خوارج پر بڑا شدید رد موجود ہے خارجی تھا اس کی نسل سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی خارجی ہونے چاہیے مگر شیخ کی کتب میں شیخ کے منہج میں سب سے خطرناک فرقہ خوارج کو قرار دیا گیا بدعت تکفیر کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا اور آپ کہتے نسل سے ہوں گے یہ اتحام ہے ایک برا دلیل ہے باقی رہا دوسرا شبہ کہ ان کا تعلق یمامہ سے ہے اور یمامہ خطرناک لوگوں کو پیدا کرتا ہے جس کی ایک مثال مسائل کرتا ایک مثال اور سن لو اسمد انسی جو کہ یمن کا تھا جھوٹا مدعی نبوت اگر مسلمہ کذاب یماما کا تھا اور دعوی نبوت نے جھوٹا کیا تھا اس کی بنا پر سارے اہل یماما پر آپ تنقید کرتے ہیں اس کا معنی سارے اہل یمن بھی تنقید کے قابل وہ بھی سب گمراہ ہے پھر پیغمبر اسلام نے یہ کیوں فرمایا المان و یمان بل و یمان کہ ایمان تو یمن کا ہے عقیدہ تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی ہے اور ایک سوال کا جواب دو پورے قرآن و حدیث میں کسی ایک شخص پر تنقید ہوئی ہے اس کے علاقے کی بنا پر کیونکہ فلاں شخص فلاں علاقے کا ہے زیادہ گمراہ ہے اور چونکہ فلاں شخص فلاں علاقہ کا ہے زیادہ وہ سچا ہے نہیں علاقہ اور قومیت یہ خیر و شر کی بنیاد ہے ہی نہیں بنیاد تو ہدایت ہے عقیدہ صالحہ ہے کتاب و سنت کی پیروی ہے ابو چہل کہاں رہتا تھا مکہ میں ابو چہل کو پیدا کس نے کیا مکہ شہر نے جو کہ ام القرا ہے تو مکہ والے بھی گمراہ ہو گئے ابو چہل اس امت کا فران حران ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا اور وہاں سارے سابی اور مشرق تھے تنقید کرو گے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا اور یماما کے بارے میں نبی اسلام کی حدیث ہے آپ مکہ میں تھے اس وقت فرمایا کہ اری تو دار ہجرت اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری ہجرت کا شہر دکھا دیا خواب میں میں نے خواب میں تمہارا دار ہجرت دیکھ لیا اللہ نے دکھایا فذهب فالي انها الجمامه او يثرب خواب میں میرا خیال کس طرف گیا وہ علاقہ میں نے دیکھا تو میرا خیال دو شہروں کی طرف گیا خواب میں دو شہروں کی طرف یا تو یہ جمامہ ہے یا مدینہ منورہ یہ حدیث جمامہ کی فضل ظاہر نہیں کرتی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو خواب دیکھا تو اس خواب میں دو شہر آپ کے ذہن میں ڈالے گئے یا یماما یا مدینہ یہ بڑی فضیلت ہے یماما کی بھی اہل یماما کی بھی یماما جزیر عرب کا وسط کا شہر اور بعض علماء نے تحقیق کی اس شہر سے اور بنو تمیم کے قبیلے سے ایک سو تیس محدثین کے نام تاریخ میں موجود ان پر جرح کرو گے صحیح بخاری صحیح مسلم ان کی بے شمار حدیث ساقت ہو جائے کہ وہ یمامی ہے یا تمیمی ہے ایک سو تیس محدے سے ان میں سے بعد ضعیف بھی ہے چند ایک ضعیف بھی ہے مگر ان کا ضعف حادثے کی کمی کی بنا پر ہے کسی بدعت کی بنا پر نہیں یہ جمامہ کی شان ہے ان کا ذوف اگر ہے تو کسی بدعت کے ابتلا کی بنا پر نہیں بلکہ حادثے کی کمزوری کی بنا پر اور جہاں تک تیسرے شبہ کی بات ہے کہ وہ نجدی ہے ہندوستان پاکستان میں کہا کیا کہا جاتا ہے ہمیں نجدی وہاں بھی علمی جواب نہیں اس قسم کی جہالتیں ظاہر کی جاتی آئیے وہ حدیث پڑھیں صحیح بخاری کی جس میں نجد کا ذکر امام بخاری فرماتے ہیں حد سنی علی ابن عبد اللہ ابن مدینی ہے قال اظہر ابن ابن سعد ان ان عون عن عبد الله بن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا اللہ کے پیغمبر فرما رہے یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما دے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما دے صحابہ نے کہا بفی نجد دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کی بھی دعا کیجیے ہمارے نجد کی بھی دعا کیجیے آپ نے پھر کہا یا اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں پرکلتا فرما صحابہ نے پھر کہا نجد کے بھی دعا کیجیے تو رسول اللہ سب نے گتلا رایا کنال شیطان نہیں نجد کے بھی دعا نہیں کروں گا وہاں زلزلے ہوں گے بڑے فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا شیطان کا سینگ وہیں سے ظاہر ہوگا یہ حدیث جا کر فٹ کہاں کی شیخ الاسلام محمد پر یہ شیطان کا سجدہ نجدی اسی بنا پر ہمیں نجدی وہاں بھی کہہ کر متان کیا جاتا کیا مانا اس حدیث کا دیکھو نجد کسی خاص شہر کا نام نہیں بلکہ نجد بولتے ہیں اوپر کی زمین جو علاقے عرب کے جزیرے عرب کے تہامہ سے اوپر تھے تہامہ کی زمین نیچے تھی اور جو علاقے تہامہ سے اوپر تھے انہیں نجد کہا جاتا تھا تو نجد کسی خاص شہر کا نام نہیں نجد تین تھے تین علاقے نجد کہلاتے تھے ایک نجد یمن دوسرا نجد حجاز اور تیسرا نجد عراق یہ تین علاقے تہامہ سے اوپر تھے اس طرح ہم ان علاقوں کو نجد کا نام دیا گیا اصل نام یمن ہے اصل نام حجاز ہے اصل نام عراق ہے لیکن نجد کیوں کہا گیا کہ یہ علاقے تہامہ سے اوپر تو مانا یہ کسی خاص علاقے کا نام نہیں اوپر کی زمین اوپر کا علاقہ حدیث کا مزداق کیا ہے کہ نجد کے لیے دعا نہیں کی وہاں سے شیطان کا کرن طلوع ہوگا کیوں دعا نہیں کی اور یہ کرن شیطان کیا ہے نجد کا علاقہ کون سا ہے تین علاقے ہیں کون سا نجد مراد ہے آئیے ایک اور حدیث پر غور کریں بعض طرق میں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث جب پیارے پیغمبر نے دعا کی یا اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما تو صحابہ نے کہا بفی مشرق یا رسول اللہ کی یا رسول اللہ علیہ وسلم مشرق کے لیے بھی دعا کر دے نجد کا ذکر نہیں کیا اور ایک حدیث کے الفاظ ہے نہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشرق کی بھی دعا کر دیں یہ بات اللہ کے پیغمبر نے کہاں فرمائی مدینہ میں مسجد نفی میں بیٹھ کر بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اشارہ رسول اللہ وسلم اللہ مسکن عائشہ اللہ کے پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اشارہ کیا عائشہ کے حجرے کی طرف عائشہ کے کمرے کی طرف اور فرمایا کہ ہا ہونا یتلا کرم شیطان یہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا اور حجر عائشہ مسجد نبی میں بیٹھنے والا حجر عائشہ وہاں سے مشرق کی طرف ہے یہ بات بات ہے آپ خود اس کی شاہد کہ جو شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہو اس کے مشرق میں حجر عائشہ ہو اس حدیث سے کیا واضح ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اشارہ مشرق کی طرف تھا کہ یہاں سے کرن الشیطان ظاہر ہو ایک اور حدیث سن لو اس میں اور زیادہ سراہد جب پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یا اللہ یمن میں برکت دے شام میں برکت دے تو صحابہ نے کہا وہ فی عراق یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دی اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ حدیث میں جو نجد کا ذکر ہے اس نجد سے مراد نہ تو نجد یمن ہے نہ نجد حجاب ہے بلکہ اس سے مراد نجد عراق ہے اور مدینہ کے مشرقی سائڈ پر جو ہے وہ یمامہ کا علاقہ نہیں ہے بلکہ عراق کا علاقہ اور پھر جو حدیث کا راوی ہوتا ہے وہ اپنی حدیث کو زیادہ سمجھتا ہے اس کا فہم زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بات زیادہ اقرب ثواب ہوتی صحیح مسلم میں یہ حدیث ایک صنعت سے وارد ہے اس میں عبداللہ بن عمر کے شاگرد سالم ہے اور سالم ایک دفعہ اہل عراق کے ایک دستے سے ایک گروپ سے مخاطب تھے حج کرنے آئے ہوں گے یا عمرہ کرنے آئے ہوں گے بہت سے عراقی ان کو مخاطب تھے یا اگر عراق اے عراق والو میں ایسا نہیں کروں گا کہ تم کو چھوٹے گناہوں سے روکوں اور بڑے گناہوں پر سوار کروں ایسا نہیں ہونے دوں گا تم قتال کرتے ہو لڑتے ہو فتنے پیدا کرتے ہو کیا اللہ کے پیغمبر کا فرمان تم بھول گئے کہ اللہ کے پیغمبر نے تمہارے علاقے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ہاں ہونا یا تلو کرم شیطان کہ یہاں سے شیطان کا کرم طلوع ہو ہوگا کتنی بڑی وضاحت ہے سالم حدیث کے راوی اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور مخاطب کون ہے عراق والے مخاطب اہل عراق ہے تو کتنی سراہتیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ نجر سے مراد نجد حجاز نہیں یمامہ کا علاقہ نہیں بلکہ نجر سے مراد نجد عراق ہے اور تاریخ شاہد ہے فتنے کہاں سے نمودار ہوئے خارجی کہاں پیدا ہوئے خارجی نے فتنے کہاں کھڑے کیے حجاج کی خون ریزی کہاں ہوئی ہلاکو خان کہاں کا تھا چنگیز خان کہاں کا تھا تتاری کہاں کے تھے کس طرح انہوں نے کتب خانے جلائے مسجدیں گرائیں اور مسلمانوں کو شہید کیا فطروں یمامہ کو کوئی ایک فطرہ ثابت کرو دلائل کے ساتھ کوئی فطرہ موجود نہیں اہل یمامہ عقیدے کی پہچان ہے اہل یمامہ عقیدے کے ترجمان ہے اور شیخ انہی افراد میں سے ایک ہے جب دیکھا عقیدے کا اندراس اور توحید مٹ رہی ہے اور توحید کا اہتمام باقی نہیں رہا تو شیخ کی جدوجہد جو ان کا جہاد علمی عملی کارگر ثابت ہوا اللہ نے شیخ کو توفیق دی میدان عمل بھی آئے اور عقیدہ اشکارا کیا آج اللہ کی توفیق سے جزیر عرب اسی عقیدے کی صحت کے ساتھ معروف ہے یہ اللہ کے فضل و احسان یہ کتاب اسی دور میں لکھی گئی جس کتاب کی برکت اور اللہ کی توفیق سے شرک کی جہالتیں مٹ گئی اور لوگوں کو توحید کا فہم حاصل ہو گیا آج اسی کتاب کا دورہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں سمجھیں اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق دے حق سمجھنے کی توفیق دے اس توحید پر ہمیں استقامت دے اور ہمارا خاتمہ اسی توحید کے عقیدے پر ہو ان شاء اللہ کل ملاقات ہوگی اقول اکولا دعوانا ان الحمد لله رب العالمين